حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصفان میں تھے جبکہ مشرقین کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی ہم نے زہر کی نماز پڑھی مشرقین نے کہا ہمیں دھوکے کا موقع ملا تھا ہمیں غفلت کا موقع ملا تھا اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بہت اچھا موقع تھا چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان آیت قصر یعنی نماز خوف نازل ہو گئی جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی جانب کھڑے ہو گئے اور مشرقین ان کے سامنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف کھڑی ہوئی اور دوسری اس کے پیچھے سو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے رکو کیا اور سب لوگوں نے بھی رکو کیا پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے متصل جو صف تھی اس نے سجدہ کیا دوسری صف والے کھڑے ان کی نگرانی کرتے رہے جب ان لوگوں یعنی پہلی صف والوں نے دو سجدے کر لیے اور کھڑے ہو گئے تو جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے سجدہ کیا پھر پہلی صف دوسری صف والوں کی جگہ پر آ گئی اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ پر ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں نے رکو کیا پھر آپ آپ نے اور سے متصل صف والوں نے سجدہ کیا اور پچھلی صف والے کھڑے ان کی نگرانی کرتے رہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی صف والے بیٹھ گئے تو دوسروں نے سجدہ کیا پھر سب بیٹھے اور اکٹھے سلام پھیرا آپ علیہ السلام نے عثمان اور غزوہ بنی سولیم کے موقع پر اس طرح نماز خوف پڑھائی امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوب اور حشام نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایت بیان کی ہے ایسے ہی داود بن حسین نے اکرما سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ایسے ہی عبد الملک نے عطا سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اسی طرح قطادہ نے حسن سے انہوں نے حتان سے انہوں نے ابو موسیٰ سے ان کا اپنا فعل نقل کیا ہے اور اسی طرح اکرمہ بن خالد نے مجاہد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور سورے کا بھی یہی قول ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1236